و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کے اشعار ہیں ان کا عنوان ہے اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا آہ بے نوا سے مراد کیا ہے کہ ایک تو آدمی زبان سے آہ آہ کرتا ہے روتا روتا ہے اور ایک اگرچہ خاموش ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نہیں جیسے حضرت شعر یاد آیا ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا نما اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی تھی تو اولیاء اللہ کا یہ وقت حال رہتا ہے عموماً میں بعض اوقات آنکھیں بھی خوش ہیں اور کچھ بول بھی گرے ہیں خاموش ہیں لیکن دل اندر ہی اندر رو رہا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں آب و بغا دل کے اندر ہی اندر جاری رہتی اور اللہ کی محبت کی پکار ہر وقت ان کے دل سے جاری رہتی ہے تو اس لیے ورنہ بے نوا کے معنی بے آواز نوا کہتے ہیں آواز اے میری آہ ہے بے نوا یعنی دل سے جو بندہ آہ کرتا ہے اللہ کی یاد میں تو کیا کمال کر دیتی ہے کہ بس سمجھو کہ آرش آدم پہ پہنچ جاتا ہے کر دیا ہجر کہتے ہیں جدائی کو اور وصال کے معنی ملاقات میری جدائی کو اے میری آہ بین سب جو آشار ہیں وہ سب اپنی آنکھ سے متعلق ہیں کہہ رہے کہ اے میری آہ بھی یہ سب کام ہمارے دل کی آہ دل کی پکار یعنی جو ہے اس کو ہماری جدائی کو مثال میں یعنی کہ ملاقات میں تبدیل کر

واقع سے حال کر دیا یعنی ہماری آہ کو واقع سے حال کر دیا عالم میری کو میرے تو نے سال کر دیا یعنی ہماری حال کر دیا اپنا جا دکھا کے دیا جب کسی اللہ والے کی طبیعت سے پل کی صفائی کر اس پل کی صفائی یعنی اس میں جو غیر اللہ بسے ہوتے ہیں اس میں جو اخلاق رضیلہ بسے ہوتے ہیں ان کی صفائی کر کے اخلاق حمیدہ کا حصول ہو گیا اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو گیا اس کے جو برے برے اخلاق تھے وہ اچھے اچھے اخلاق میں تبدیل ہو گئے برے برے اخلاق کیا ہیں حسد ہے عجب ہے تکبر ہے بے ادبی ہے بدگمانی ہے غیرت کا مرض ہے اور

الحمد للہ جب لائٹ چلی جائے تو کیا کہنا چاہیے اور جب آ جائے تو تین بار الحمد للہ لائٹ آ جائے تین بار الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ہاں جب قلب کی صفائی ہو جاتی ہے تو برے برے اخلاق جو ابھی ہے کہ عجوب ہے تصور ہے غصہ ہے بدگمانی ہے اور حسد ہے اور اسی طرح حیرت دنیا ہے کسی کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے اور کسی کے اندر جو ہے وہ اپنے عہدوں کی عزت کی جان کی طرف زیادہ ہے یہ سب برے برے اخلاق اور اس کا پورے اخلاق کی صفائی ہو گئی اخلاق حمیدہ پیدا ہو گئی ختم ہو گئی اب فرض ہے تو دین کی گرفت دین میں آگے بڑھنے کی گرفت فرض تو رہے گی لیکن استعمال بدل گیا پل کی صفائی سے شہر کامل جو ہے کسی بھی رضیلا کا یعنی برے اخلاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مارتا اللہ نے رکھتا ہے لیکن اس کا امالہ کر دیا جاتا ہے مطلب کہ اسی حیرت کا رخ تبدیل کر دیا جاتا ہے اسی مارکیٹ سے جیسے ایک ٹرین ہے وہ غلط ٹریک پہ چلی گئی لاہور جانا تھا اور ٹریک کون سا تھا کوئٹہ کے ٹریک پہ آ گئی غلطی تھی اب اگر کتنا بھی سفر کر لے لاہور تو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ لاہور کس سمت میں ہے کوئٹہ کس سمت میں ہے جب تک اس کا رخ تبدیل نہیں کیا جائے تو کوئی ماہر آدمی ہوتا ہے انجینئر وہ کہیں کانٹا بدلتا ہے اور اس کا رخ ٹرین کا رخ بدل دیتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے ایسے ہی جو یہ برے اخلاق ہیں یہ اصل میں اخلاق کی مادے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی شامت عمل سے اس کو برے استعمال میں لینے لگتے ہیں اور شہر کامل ان کی اصلاح کر کے ان کا ازالہ نہیں بلکہ حمالا بھی کر دیتا ہے مطلب لوگ تبدیل کرتے ہیں اسی چیز کو کام میں لینے جیسے ایک ماچس ہے ماچس سے جو ہے وہ گھر کو بھی آگ لگا سکتے ہیں قیمتی املاک کو بھی آگ لگا سکتے ہیں حتیٰ کہ انسان خود کو بھی آگ لگا لیتا ہے لیکن اسی ماچس سے تعمیری کام بھی لے جا سکتا ہے تو ماچس کی نفس سے برا نہیں ہوا بلکہ اس کا استعمال اچھا ایسے ہی جو مادے اللہ نے رکھے ہیں غصے کا مادہ اب جیسے غصے کا ہے غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے کوئی خلاف شریعت کام دیکھ کر غصہ آ جانا اچھی بات ہے غیرت دینی غیرت کی علامت ہے اور اگر کوئی آدمی چیٹ بنا بیٹھا ہے گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ غصہ جو ہے اس کا کہیں اور سر ہو اور جو صحیح جگہ ہے اس جگہ استعمال نہیں ہو رہا ہے ایسے ہی اور دوسری چیزیں جو ہیں اور جیسے میں نے یہ کیا کہ ہرس دنیا کی گرفت ہے تو جب یہ ہرس جو ہے یہ تو ماتا اللہ نے رکھا ہے لیکن کس چیز کی فہرست ہونی چاہیے کس کی نہیں ہونی چاہیے یہ شہر کامل کی تربیت سے اس پر صحیح ہو جاتا ہے اب حیرت کرے گا دین میں آگے بڑھنے دین میں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ چاہے ہی نہیں بلکہ تو اس لیے یہ جو رسائل ہوتے ہیں اس کی صفائی ہو گئی اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو گیا اب جب یہ قلب پاک و صاف ہو گیا اخلاق رضیلہ جاتے رہے اخلاق حمیدہ آ گئے بری بری چیزیں چلی گئیں خیر اللہ چلی گئی اخلاق نصیب ہو گیا جو کام کر رہا ہے اب اللہ کے لیے کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اب یہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کر لے جو بڑھیا چیز کو دیکھ لے تو گٹھے چیز کا اسے ہوش ہی رہے اور بڑھیا بھی ایسی بڑھیا کہ بالکل غیر فانی اور لامحدود لذات کی حامل لامحدود کشش کی حامل اور لامحدود قدرت کے حامل وہ ساتھ چیز کا مشاہدہ کر لے تو پھر اس کو تو کوئی چیز آئے گی نہیں نا کوئی چیز نہیں اس کو فرمایا اپنا جہاں دیکھا کہ یوں جمال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کہ یوں مین جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں و خیال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں خیال کر دیا ہاں، چل گیا اب یہ جہان جو ہے نا میری نگاہوں سے گر گیا پہلے جو ہے حسین شکلوں پہ مزہ رہا تھا اور سونے چاندی پہ مر رہا تھا اور بنگلے گاڑیوں پہ مر رہا تھا لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہ سب مٹی ہونے والا ہے تھوڑے جن کے بعد ہی اس کا سب کام تمام ہونے والا ہے اس کے بعد اب کیا حال ہو گیا کہ اب ان چیزوں پہ بالکل اس کو خواب و خیال ہو گیا اس میں ملنا ہی نہیں اس میں ملوث ہونا ہی نہیں اپنا جہاں دیکھا یوں میں جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پاؤ خیال کر دیا میرا پیام کہہ دیا جا کے سے سلام اور لامکہ ہوئے جس کی کوئی حدی نہیں ہے لامحدود اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے لامحدود میرا پایا مگر یہ اس آنکھ کی آنکھ کا کمال بتا رہے ہیں ہماری آنکھ جو ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں لیکن دل سے جو آہ کرتا ہے اس آہ کی رسائی اللہ تک ہو جاتی ہے یہ آہ نے کمال کر دیا ہمارے میرا پایا کہہ دیا جا کے مکان سے مکان اے میری بے تو نے کمال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے سال کر دیا یعنی ہماری کو حال کر دیا میرے کو تو اس قدر ہوتے ابھی نمل میرے کو تو اس قدر ہوتے ابھی

میرے کو اس بدر ہوتے ابھی نیلے مغل کلا گم تے میل کے ہر ایک کے الگ الگ ذوق شوق ہیں کسی کو کچھ ذوق ہے کسی کو کچھ ذوق ہے کسی کا کوئی ٹارگیٹ ہے کسی کا کوئی ٹارگیٹ لیکن ہمارا اولیاء اللہ کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے تیرا سوال بادشاہ تھا اس نے ایک دفعہ اپنے وفادار غلام ایاز کی وفاداری اور اس کی ذہانت اور عقل مندی دکھانے کے لیے کیونکہ وزیر اس سے جلتے تھے یہ حیاض جو تھا بادشاہ کا عاشق وفادار غلام تھا اور وزارت سے پہلے یہ بہت غریب تھا بالکل پیسہ ویسا نہیں تھا لیکن چونکہ وفادار تھا اور عاشق تھا اور ذہین بہت تھا تو بادشاہ کے دربار میں اس نے اپنی جگہ بنا دی بادشاہ کے دل میں اس کی وقت تھی تو بادشاہ نے ایک دفعہ کیونکہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ سارے وزیر اس سے چلتے تو ان کو دکھلانے کے لیے بادشاہ نے ایک دفعہ امتحان لیا اور تمام وزیروں کو بلایا دربار میں اور کہا کہ اور ڈھیر لگوا دیے ایک طرف سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے ایک طرف کوئی حسین لڑکیاں ہیں ایک طرف وزارت کے وہ سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا آج اس وہ چیز اس کی ہو جائے گی اب وزیر بھی ہیں حیات بھی ہیں سب کو کہا کہ آج جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو کسی نے کوئی ایک موتی پہ ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پہ ہاتھ رکھا کسی نے اپنی بد کی وجہ سے لڑکیوں پہ ہاتھ رکھا کسی نے جو ہے وزارت کی کرسیوں پہ ہاتھ رکھا تو یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور آیاز نے کیا کیے جا کر کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا بادشاہ نے کہا بھائی تم یہ کیا بیوقوفی کا کام کر رہے ہو حالانکہ بادشاہ جانتا تھا لیکن اس نے سب کو سنانے کے لیے کہا کہ تم کیا بیوقوفی کر رہے ہو اور اتنا مال و دولت اتنی حسین لڑکیاں اتنی وزارت کی کرسیاں اور یہ سب عائش و راحت کے افراد یہ میرے پاس کیا رکھا ہے میں تو گڈا ہو گیا ہوں میرے پاس کیا رکھا ہے میں اس کو عائشہ کو کہتا ہوں کہ دادا گڈے ہو گئے بہت حد <laughs> تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے آپ کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا آج آپ نے اعلان کیا تھا جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی لہٰذا آج میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے آج سے آپ میرے تو کفیل کہا یہ سمجھانے کے لیے بات بتائی کہ دیکھو وہ اس نے کہا کہ حضور جس دن سے آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ وزیر کیا بیچتے ہیں پھر یہ کل کو میرے بوٹ پالش کریں گے مجھ سے سفارش کے لیے جو ہے وہ آگے ہاتھ جوڑیں گے کہ ہماری بادشاہ سے سفارش کیونکہ آپ میرے ہو جائیں گے مال مل گیا کسی کو جواہرات مل گئے کسی کو سونا چاندی مل گیا لیکن رہیں گے تو پھر بھی آپ کے محتاج آپ کے حکم کے تابع رہیں گے لیکن چونکہ اب آپ میرے ہو گئے تو اب یہ کل کو میری سفارش کریں گے مجھ سے کہیں گے کہ ہمارے بادشاہ سے سفارش کرو تو یہ چیز ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ کے لیے کیا ہاں اس پر مجھے شیر یاد آ گیا ہم نے لیا ہے درد دل ہو کے بہارے زندگی ہو کے باہر زندگی آدمی یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے ایش و راحت اور سارے ناجائز چیزیں بھی سمیٹتا رہے اور اللہ بھی اس کو مل جائیں اور اندرونی فرماتے ہیں کہ ہم خدا پا ہی وہ ہم دنیا ہے تو ارے دنیا میں بھی لکھے پڑے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں اللہ بھی مل جائے اللہ کو بھی تلاش کر رہے ہو یہ خیالت تو مہارت سوچو یہ تو پاگلپن ہے یہ تو بے ہے کہ دنیا داری میں پھنس کر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ عجیبی نعمتیں ہم سمیٹ لیں اور ادھر کی بھی ایشو عشرت اور دنیا جہان کے گناہ کے کام ہم کر لیں اپنی خواہشات پوری کر لیں اور خدا کو بھی چاہتے ہو خدا کو پانا بھی چاہتے ہو یہ پاگل پن ہے پھر تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے لیا ہے درد دل اللہ کا درد دل اللہ کی کا غم ہم نے لیا ہے درد دل ہو کر بہار زندگی کیونکہ مومن کے لیے یہاں کی عیش و راحت نہیں اللہ عائشہ اللہ اللہ اللہ عائش حضور صلی علیہ وسلم اللہ لا عائشہ عائش اللہ آخرت کی عائش کا کوئی عیش نہیں لہٰذا ساری زندگی آپ تمام انبیاء کی دیکھ لیں صحابہ کی دیکھ لیں تابعین تابعین اولیاء تمام عمر مجاہدے میں گزری لیکن ان کا یہ مجاہدہ جو بیوقوف آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بالکل بیوقوف ہیں عقل سے پیدل ہیں کہ اتنی عیش و عشرت چھوڑ کر یہ چٹائی میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیسے یہ وہ اپنی اپنی دانش سے سمجھتا ہے کہ یہ نادان لوگ اور در حقیقت وہ آخرت میں اپنا ذخیرہ کر رہے ہیں اور اس کو وہ جا کر جب پا لیں گے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ حسرت کریں گے کہ اپنے دنیا میں اتنی عمر ہم نے غفلت میں گزار دی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے ایسا نقصان کر دیا اپنا لیکن اب پچھتا ہے کیا ہوا جب چڑیاں چھپ گئی تھی ہے نا بند ہو گئی رجسٹر بند ہو گیا ختم تو یہ ہے تو اس کو فرمایا کہ ہم نے لیا ہے درد دل ہو کر بہار ہے زندگی دنیا کی عیش و عشرت کو ہم نے آخرت کے مقابلے میں لاتما ہاں اس میں ہم ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے دنیا سجن المومن و جنت القاف مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے دنیا یہ کرو یہ نہیں کرو ہر وقت کی پابندی یہ مت کرو وہ مت کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرنا ہے یہ کھانا نہیں ہے وہ پینا نہیں ہے یہ پابندی پابندی مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت کی طرح ہے یہاں خوب ایش و عشرت اڑاتا ہے خوب عیاشی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو یہ بس اس کی محدود جنت ہے اور مومن کے لیے اگرچہ دنیا کا خانہ ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عشرت ہے یہی امتحان ہے دنیا تو ہم نے لیا ہے درد دل ہو کر بہار زندگی ایک گلے تر کے سے ہم نے چمن لٹا یہ دنیا کا چمن یہ دنیا کی رنگینیاں ہم نے اس کو مار دی بس ایک گلے تر کے واضح اللہ کے لیے ہم نے سب کو دیا ایک گلے کر کے بعد سے ہم نے چمن جٹا اور سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں مولانا شاہ فضل رحمان صاحب آبادی بڑے بزرگوں میں فرماتے ہیں کہ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار اللہ کو جب پایا جب اپنی ہر خواہش کی قربانی دے دی میں ہر ناجائز خواہش کو میں نے ذبح کر دیا ہوا تب جا کے ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں کہا سنے یہ بات میری گوشت دل سے جو میں کہتا میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں کہا ایسا نہیں کہ ہم اپنی خواہش ناجائز خواہشات بھی پوری کریں خواہشات پوری کریں خواہشات پوری حلال خواہشات پوری کریں وہ کوئی منع نہیں جائز خواہشات خوب پوری کریں لیکن حرام ایک بھی نہ حرام ایک بھی بس یہ ہے اپنے مر مٹنے کی طریقہ یہ ہے کہ میں ان پر من مٹا تب گلشن نے میں کہا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جائز ناجائز کچھ نہ دیکھیں اور پہلے جو ہے وہ ہاتھ مار کے دیں دنیا کے جو پھر دیکھی جائے آخر عمر میں کر لیں گے آخر عمر میں توبہ کر لیں گے تو یہ نہیں بلکہ کیا ہے کہ بس آج سے ٹھان لیں جان لیں اور مان لیں ہم نے اللہ ہی کی مان لی ہم اللہ کے بندے ہیں کسی نفس کے شیطان کے کسی معاشرے کے ہم بنتے نہیں ہیں اللہ کے غلام اور آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے ہر لمحے کا حساب ہونا ہے اس لیے ہر لمحے اور ہر مرحلے میں آخرت کو مقدم رکھو آخرت کو مقدم رکھو آخرت کا فائدہ کسی قیمت پر جانے مت کو خاص دنیا جائے جائے لیکن دنیا جاتی نہیں دنیا تو اور پیچھے آتی ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کے پیچھے دنیا آتی ہے ہم نے کیا ہے ہو کر بہار زندگی ایک گلے سب کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا اور سنے یہ بات میری جو میں کہتا ہوں میں ان پر نہ مٹا تک گل دل میں بہار آئے بہار کیا گیا اللہ کو پالی بس اور جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا ایک دعا ہے سر پانچ منٹ بتا دیتا ہوں کچھ عمل کی تو ملنا چاہیے نا تو ہمارے حضرت کی تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا حیو یا قیوم سب مشہور دعا ہے سب کو یاد بھی ہوگی یا حیو یا قیوم براک متی کا رستہ تھی اصلیت بھی شکنی کلا ولا تکلنی بلا نفسی کر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم یا حیو حیات کل شعیب بھی محبت ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور ہر چیز کی حیات اس سے قائم اور قیوم مانے قائم کرنے والا پکڑا ہوا تھانا ہوا اللہ قوت فائم بے ذاتی وہ اپنی ذات سے خود قائم کوئی اس کو پیدا کرنے والا کوئی اس کو سہارا دینے والا کسی کا محتاج نہیں وہ اپنی ذات سے خود قائم ہاں، قائم فائب بزادی میں غیر ہو یہ قدرت القاہرہ اور ہر غیر کو وہ اپنی قدرت قاہرہ سے تھامے ہو یا بھائیوں یا بھائیوں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور جو اپنی ذات سے خود قائم ہے کوئی اس کا قائم کرنے والا نہیں کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں اور کائنات کی ہر شے یعنی اللہ کے سوا ہر شے کو وہ خود اپنی قدرت سے زبردست قدرت سے کھانے ہوئے سورج چاند ستارے ہوا میں کیسے بول رہے ہیں یہ اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے مخلوقات ساری اثر کی اس کو اللہ تعالیٰ خود کھانے میں چاہیے بیرٹ نتی کا مطلب۔ اردی جیسے یہاں عدالت میں فریاد لے کے جاتا ہے نا ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدرانا لائق ہوتا ہے مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ پرانا آدمی نے میرے ساتھ ویکتی کی ہے تو یہ مدعی ہے ہاں، تو ہم ہم مدعی ہیں اللہ کی رحمت کی عدالت میں برحمتی کا تغیر اللہ جو میں پیٹیشن لے کے آیا ہوں فریاد لے کے آیا ہوں آپ کی رحمت کے دربار میں مدعی ہوں دعویٰ کرنے والا کہ میرا دشمن مجھے ستا رہا ہے نا اور فریاد کس کی ہے کس کے دربار ہے اللہ تعالیٰ کی اور ان کی رحمت سے فریاد اے اللہ اے آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ آپ کے دربار میں میں یہ شکایت لے کے آیا ہوں پٹیشن لے کے آیا ہوں کہ میں مظلوم ہوں ہاں؟ مظلوم آتا ہے نا مدعا ہی اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ وہ شخص وہ ہوتا ہے جس کے خلاف دعوت دائر کیا جاتا ہے تو مدعا علیہ کون ہے یہاں شیطان اور نفس اللہ کے دربار میں ہم فریاد پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ یہ نفس و شیطان مجھے بڑا ستاتے ہیں پوری پوری خواہشات کی مجھے وسوسے ڈالتے ہیں اور میں مجبور ہو جاتا ہوں میں احترام کر بیٹھتا ہوں آپ سے دور ہو جاتا ہوں برحمتی متی استغیز آپ کی رحمت سے مانی فریاد کرتا ہوں آپ کی رحمت سے فریاد ہے اصل لی شنی اللہ کہ میری ہر حال کی اصلاح فرما مانی اب یہاں نقطہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تو کم مانگنا نہیں چاہیے نا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے یہاں اکثر لوگوں کا ذہن یہی جاتا ہے کہ بھائی میری جو اخلاقی درستگی ہے اور میری جو دینی کمزوری ہے اللہ وہ اسلام اس کی اصلاح فرما دیں گناہوں سے میں بچنے لگ لیکن حضرت نے اس نعمت کے اوپر ایک اور نعمت منگوایا فرمایا کہ بھائی دیکھو اصل شانی کل رہا ہے ہر حال کی تو اس میں جسمانی حال بھی ہمارا آ گیا روزی کی تنگی بھی اس میں آ گئی کہ روزی کی تنگی ہے تو اس کو بھی بدل دیں گے اور جسمانی حالت کی میں کوئی خرابی ہے بیماری ہے کینسر ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی مہلک مرض ہے اس کی بھی اللہ میری تمام بدنی اصلاح بھی فرما دیجیے اور روحانی بھی اصلاح فرما دیجیے جب یہ دعا مانگے تو دونوں چیزوں کے لیے اسلحلی شکنی مانے حال یعنی اسلحلی کے اصلاح کر دیجیے شکنی میرے ہر حال کی کل حال ہر حال کی اصلاح فرما دیجیے میری ظاہری میرے روزی میری دنیا جہان کے تمام کام جتنی ضروریات ضروریات جتنی حالات ہیں جو ہے اس کی اصلاح فرما دیجیے پورا فرما دیجیے شامی ولا یقینی الا پر پتہ یہ خطرناک خطرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ پلک جھپکتے میں یہ نفس جو ہے یہ ایسا ڈنک مانتا ہے کہ پلک جھپکنے میں ڈس لے پلک جھپک لیں ہمیں یہ بازار جا رہے ہیں اور یوں ایسے آنکھ اٹھی اور دیکھ لیا نا ان کو پلک چپکنے میں جو ہے اس نے وہ نکوش کو دل کے اوپر جو ہے وہ چھاپ گیا اب اس چھپے ہوئے نش کو یہ لے کے چل رہا ہے اور اس میں ملوث ہو گیا اور اس میں مروث ہو گیا مروث مانے مروث کہتے ہیں جیسے گو پکانا لگ جاتا ہے تو کپڑے لس لس جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مانے اب یہ اس میں مروث بھی ہو رہا ہے ملوث بھی ہو رہا ہے اور گندے خیالات کو پکاتا چلا جا رہا ہے تو اس کو فرمایا کہ اصل بلا تکل نہیں الا نفسی اور ایک لمبے کو بھی پلک جھپکنے کے کتنی دیر لگ کے پلک جھپکنے پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ مجھے اس نفس کے حوالے نہ کرنا کیونکہ بعض اوقات ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پلک جھپکنے میں جو ہے نظر خراب ہوئی اور دل کے اندر وہ نقش جم گیا اور مرتے دم تک وہ نقش نہیں نکلا اور پھر غیر اللہ کو لکھ کے دنیا سے گیا ایمان سے بھی غیر لوگ پالا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ نفس جو دشمن ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ پلک جھپکنے میں وار کرتا ہے اور ایمان لٹ جاتا ہے یہ دعا ہے یا یا برحمتی کا شکنی گلہ اگر اجتماعی مانگ رہے ہیں تو اصل لی شکنی گلہ ولا کر ہلا نفسی تر پتہ یہ دعا اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لینی چاہیے بہت زبردست دعا ہے اور اس کے بہترین اثرات اور سفرات حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو کرنا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ